بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم و علی آلہ و صحابی اجمعین خواہران مکرم میں اس کو اپنا ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہوں کہ آج مجھے ان قابل احترام بہنوں سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے جن کی زندگی قرآن مجید کی نشر و اشاعت سے عبارت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر اور قیمتی لمحات کتاب الہی کے فروغ اور اس کے تعلیم و تعلق میں بسر کیے ہیں حدیث نبوی کی روح سے آپ اس معاشرے کا کریم اور اس معاشرے کا بہترین حصہ ہے اس لیے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن مجید سیکھا ہو اور قرآن مجید کو سکھایا ہو آپ نے قرآن مجید سیکھا بھی اور قرآن مجید کو سکھانے کا فریضہ بھی انجام دے رہی ہے اس لیے سرکار دو عالم علیہ اللہ سلام کے ارشاد گرامی کے مطابق آپ اس معاشرے کا بہترین حصہ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے ان لمحات کو بابرکت فرمائے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں بلندی درجات عطا فرمائے اور ان تمام کوششوں کو نتیجہ خیز اور بابرکت بنائے جس کی اس نے آپ کو توفیق عطا فرمائی درس قرآن بالخصوص خواتین خواتین اسلام کی طرف سے اسلامی تاریخ کی اتنی ہی قدیم روایت ہے جتنی روایت خود اسلام کی ہے اسلام کی تاریخ اور معلمات قرآن کی تاریخ مدرسات قرآن کی تاریخ دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ پڑھا ہوگا کہ جن کے قرآن پڑھانے سے وہ اسلام میں داخل ہوئے اور جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ تو نمی دانی کے سوز قرت تو اے خاتون اسلام تو یہ بات نہیں جانتی کہ تیری قرآت قرآن کے سوز میں دگر دوں کر تقدیر عمر را عمر فاروق کی تقدیر کو بدل دیا اور ان کو عمر ابن خطاب سے امیر المومنین فاروق اعظم اور اسلام کا سب سے بڑا سپاہی بنایا اس لیے اگر آپ اس احساس اور اس شعور کے ساتھ تدریس قرآن کی سرگرمیوں میں مصروف ہوں کہ آپ اس سنت پر عمل پیرا ہیں جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بہن فاطمہ خطاب کی سنت تھی اور آپ اسی طرح سے اپنے سوز قرات سے بڑے بڑے لوگوں کی تقدیر کو دگرگوں کریں گی جیسا کہ عمر فاروق کی بہن نے اپنے جیر القدر بھائی کی تقدیر کو دگرگوں کیا تھا تو آپ کے اندر ایک ایسا روحانی جذبہ پیدا ہوگا جو آپ کی کوششوں کو چار چاند لگا دے گا خواتین مکرم جہاد اسلام کا ایک بنیادی ستون اسلام کا ضرورت سے نام ہے جیسا کہ آپ مجھ سے جانتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت سے تشبیح دی جس کے ستون بھی ہیں جس میں اور بہت سی تفصیلات بھی ہیں لیکن اس عمارت کی سب سے بڑی بلندی یا اس عمارت کا سب سے اونچا کنگرا جہاد ہے جس کو ضرورت نام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے جہاد صرف تلوار سے نہیں ہوتا جہاد علمی انداز کا بھی ہوتا ہے اور علمی جہاد کا قرآن بات میں تذکرہ ہے وجاہد ہم بھی جہاد رسول اللہ صلی علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف یعنی و اور کے خلاف قرآن مجید کے ذریعے جہاد کریں اور اس جہاد کو پھر جہاد کبیر قرار دیا گیا ہے اس لیے قرآن مجید کے ذریعے جو جہاد کیا جائے گا وہ نہ صرف نہ صرف جہاد ہوگا بلکہ وہ جہاد کبیر کہلائے گا اس لیے کہ یہ وہ جہاد ہے جس کے نتیجے میں ایک پوری نسل تیار ہوتی ہے جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کی ایک مضبوط علمی فکری اور اخلاقی بنیاد استوار ہوتی ہے یہ وہ جہاد ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کے جسم نہیں بلکہ لوگوں کے دل اور لوگوں کی روحیں مفتو ہوتی ہیں تلوار کے جہاد سے لوگوں کی گردنوں کو فتح کیا جاتا ہے قرآن مجید کے ذریعے جو جہاد کیا جائے گا اس سے لوگوں کے دل لوگوں کی روحیں اور لوگوں کے قلب و دماغ متاثر ہوں گے اس لیے بجا طور پر یہ جہاد کبیر کہلائے جانے کا مستحق ہے خواتین مکرم جب ہم تدریس قرآن مجید کا ایک منہاجی جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تدریس کے آج کل کون کون سے طریقے رائج ہیں ان طریقوں میں کیا کیا مقاصد کار فرما ہیں اور ہمارے پیش نظر جو مقاصد ہیں آپ کے پیش نظر جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے تدریس قرآن کے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ بہتر کیسے بنایا جائے منہاج سے مراد وہ طریقہ کار ہے جو کسی ذمہ داری کو انجام دینے کے لیے یا کسی بڑے عمل کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جائے قرآن مجید نے شریعت کے ساتھ ساتھ منہاج کا لفظ بھی استعمال کیا ہے منہاج سے مراد یہی ہے کہ شریعت کے کسی حکم پر عمل درامد کرنے کے لیے جو طریقہ کار یا اسلوب اپنایا جائے وہ کیا ہو اس کے تقاضے کیا ہو اور اس کی تفصیلات کو کیسے مرتب اور مدون کیا جائے لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دینا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا مطالعہ کس لیے کیا جائے اور قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے ایک غیر مسلم آپ سے پوچھ سکتا ہے ایک ایسا مسلمان جس کو قرآن مجید کے مطالعے کا موقع نہیں ملا وہ بھی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ آخر قرآن مجید کا مطالعہ کیوں کیا جائے کیوں اس کے لیے خواتین اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئیں کیوں اس کے لیے لوگ اپنے مشاغل اور مصروفیات کو تج دیں کیوں اس کے لیے اپنے وقت اور وسائل اور مال و دولت کی قربانی دیں اس کا کوئی سمرا کوئی نتیجہ ہمارے سامنے آنا چاہیے اس لیے پہلے قدم کے طور پر یہ بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کا مطالعہ ایک مسلمان کو کس نیت سے کرنا چاہیے اور اگر ہم ایک غیر مسلم سے توقع کرتے ہیں کہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو وہ کیوں کرے جہاں تک مسلمان کے لیے قرآن مجید کے مطالعے کا تعلق ہے اس پر میں گفتگو کریں گے لیکن ایک غیر مسلم بھی ایک انصاف پسند غیر مسلم بھی اگر قرآن مجید پر نظر ڈالے گا قرآن مجید کی تاریخ قرآن مجید کے اثرات کا مطالعہ کرے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس نے انسانیت کی تاریخ پر اتنا گہرا اثر ڈالا ہو جتنا قرآن مجید نے ڈالا ہے ہمارے پاکستان کے ایک بڑے مشہور اور محترم دانشور اور ہماری بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے مؤسس جناب ایک کے بروہی مرحوم تھے ان کی ایک انگریزی کتاب ہے the the impact of Quran on human history آپ میں سے جس کو دلچسپی ہو میں مشورہ دوں گا کہ ایک چھوٹی سی کتاب جو دراصل ایک لیکچر ہے کتابی شکل میں شائع ہوا تھا اس کا ضرور مطالعہ کریں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ فی نفسی ہی قرآن مجید نے انسانی تاریخ پر کیا اثرات ڈالے ہیں اور وہ کیا دین اور کیا عطا ہے جو قرآن مجید کے ذریعے پوری انسانیت کو حاصل ہوئی اس وقت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف قرآن مجید کی دین ہے قرآن مجید کی مرہون منت ہے جن سے پوری انسانیت نے فائدہ اٹھایا ہے چند مثالیں دینے پر اکتفا کرتا رہا اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی کسی حد تک دنیا میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانوں کو نفع یا نقصان پہنچا سکتی ہے وہ اپنے اندر ما فوقل قسم کے اثرات اور قوتیں رکھتی ہے یہ غلط فہمی انسانوں میں پیدا ہو گئی لہذا ہر وہ قوت جو کوئی ما فوقل فطرت حیثیت رکھتی ہے کوئی سپر نیچرل حیثیت رکھتی ہے وہ اس کی مستحق ہے کہ اس کا احترام کیا جائے اس کی تقدیس کی جائے اور وہ احترام اور تقدیس بڑھتے بڑھتے عبادت کے درجے تک پہنچ جاتی ہے پھر اس کی کی پوجا جانے لگتی ہے ہمارے پڑوس میں ایک ایسی قوم بستی ہے جس نے کروڑوں مخلوقات کو دیکھا کہ اس سے انسانوں کو فائدہ یا نقصان پہنچتا ہے اور اس کے دیوتاؤں کی تعداد کروڑوں تک پہنچ گئی کوئی دریا ہے جس کے پانی سے لوگ شراب ہو رہے ہیں کوئی جانور ہے جس کے دودھ اور غذا سے لوگ شراب ہو رہے ہیں کوئی درخت ہے جس کے پھل سے لوگ متمتع ہو رہے ہیں کوئی اور کائنات کی قوت ہے جس کے اثرات یا مذرات سے سے دنیا متاثر ہو رہی ہے ان سب کو ایک ایک کر کے تقدیس کے مقام پر فائز کر دیا گیا اور ان کو انسانوں کا دیوتا تسلیم کر لیا گیا لیکن قرآن مجید وہ پہلی کتاب انسانیت کی تاریخ میں نہ صرف مذہبی بلکہ ہر مذہب کی کتابوں میں وہ پہلی کتاب جس نے انسانوں کو یہ بتایا کہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا گیا سخر سماواتی جمی امین کہ جو بھی اس کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان نظر آتا ہے وہ اجراب فلکی ہو وہ آفتاب و محتاب ہو وہ گرجتے بادل اور چمکتے ستارے ہوں وہ دہلتے دریا اور گہرے سمندر ہوں وہ خطرناک جانور اور دوسری مخلوقات ہوں یہ سب کے سب انسانوں کے فائدے کے لیے اور انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ اس آیت کا سابقہ غلط فہمی سے کیا تعلق ہے یہ آیت اگر غور کریں تو سابقہ غلط فہمی کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بٹا کر رکھ دیتی ہے جب آپ یہ یقین کر لیں کہ کوئی چیز آپ کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور اس کو آپ اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بطور دوا کے بطور غذا کے بطور علاج کے بطور استعمال کی چیز کے بطور زینت کے کسی طرح سے آپ کے کام آ سکتی ہے تو پھر آپ اس پہ تحقیق شروع کریں گے پھر آپ اس کو ڈائسیکٹ بھی کریں گے اس کے ٹکڑے بھی کریں گے اس کے حصے بغیر الگ الگ کریں گے اور لیبورٹری میں رکھ کے اس کی تحقیق کریں گے تقدیس کے ساتھ تحقیق نہیں ہو سکتی یہ یاد رکھیے گا تحقیق ہو سکتی ہے تسخیر کے ساتھ جس چیز کو مسخر کرنے کا آپ میں جذبہ پیدا ہو آپ کو یقین ہو کہ آپ اسے مسخر کر سکتی ہیں وہ آپ کی تحقیق کا موضوع بنے گا جس چیز کے ساتھ تقدس اور احترام وابستہ ہو جس کے گرد تقریب کا حالہ چھایا ہوا ہو اس پہ تحقیق نہیں ہوتی مجھے بتایا گیا کہ آپ میں سے بعض کا تعلق میڈیکل سائنس کے شعبے سے بھی ہے میڈیکل سائنس میں مختلف مردہ لاشوں کی ڈائسیکشن ہوتی ہے اور طلبہ کو بتایا جاتا ہے کہ انسانی جسم کس طرح کام کرتا ہے لیکن کوئی میڈیکل کا طالب اپنے باپ کی میت کو ڈائسیکشن کے طور پہ استعمال نہیں کرے گا کوئی خاتون میڈیکل کی طالبہ اپنی ماں کی میت کو استعمال نہیں کرے گی اور اگر کسی سے کہے تو جھگڑا ہو جائے گا افساد ہو جائے گا قتل و غارت تک نوبت آ جائے گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ساتھ جو احترام اور تقدس وابستہ ہے اس وہ اس تحقیق کے راستے میں رکاوٹ ہے جس تحقیق کے لیے تقدس نہیں ہونا چاہیے اس لیے قرآن مجید نے جب یہ اعلان کر دیا کہ کائنات میں کسی چیز پر کوئی تقدس کا حالہ موجود نہیں ہے اگر تقدس کے مستحق کوئی ذات ہے اللہ کے علاوہ تو انسان ہے جس کا درجہ انسان کے پاس اللہ کے پاس سب سے اونچا درجہ ہے اس کو تو تقدس حاصل ہو سکتا ہے باقی کسی چیز کو حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے ہر چیز تحقیق کا موضوع بنے پہاڑ بھی اور سیارے بھی اور آفتاب بھی اور محتاط بھی دریا بھی اور درخت بھی اور جانور بھی اور آپ دیکھ لیں کہ نزول قرآن سے پہلے کائنات کے حقائق سے انسان کی واقفیت کا کیا حال تھا اور نزول قرآن کے بعد کائنات کے حقائق سے انسان کی کیا حال یہ ایک مثال ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ قرآن مجید کی خالص تحقیق اور علم اور ٹیکنالوجی اور سائنس کے میدان میں کیا ہے اس طرح کی مثالیں اور بھی دی جا سکتی ہیں لیکن فی الحال اس ایک مثال پہ اکتفا کریں جس سے اندازہ ہوگا کہ ایک غیر مسلم اگر انصاف پسندی کے ساتھ دیکھنا چاہے کہ قرآن مجید کے اثرات انسانیت پر کیا ہیں تو اس کو قرآن مجید کا مطالعہ کرنے میں سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے علامہ اقبال نے ایک اور پہلو پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے ہے اور وہ یہ کہ اسلام سے پہلے مذہبی زندگی بعض خاص طبقات کے ہاتھ میں ہوتی تھی ہم سب جانتے ہیں مذہبی زندگی کی اجارہ داری ایک متعین فرد یا طبقے کے ہاتھ میں ہے وہ کسی بدخانے کا پنڈت یا پروہت ہو یا کسی گرجا کا پادری ہو یا کوئی اور ربی ہو وہ مذہبی زندگی کا اجارہ دار ہے اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں یہ دنیا میں ہر جگہ رواج تھا یہ غلط فہمی ہر جگہ پائی جاتی تھی اور آج بھی بہت سی جگہ پائی جاتی ہے قرآن مجید وہ پہلی کتاب ہے جس نے ان تمام رکاوٹوں کو ختم کر کے اعلان کیا کہ ادرونی استجب لگ ہر انسان جب دل کی گہرائیوں میں دعا کرتا ہے تو براہ راست روشنی سے بھی تیز رفتار کے ساتھ اللہ تک اس کی دعا پہنچتی ہے اجیب دعوت دان بظاہر یہ دو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں لیکن اس کی اہمیت پر جتنا غور کریں کہ کائنات میں ان دو آیتوں نے کتنا بڑا انقلاب پیدا کیا ہے تو غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ انقلاب کی عظمت کیا نقش قرآن تا دری عالم نشست جب اس دنیا میں قرآن کا نقش قائم ہوا نقش ہائے کاہن و پاپا شکست تو اس نے کاہن اور پاپاؤں کے نقش کو مٹا کے رکھ دیا یہ وہ چیز ہے جس کا آج غیر مسلم بھی اعتراف کر رہے ہیں غیر مسلم قوتیں جو نئے مذہبی نظریات اور تصورات سے ہوئی وہ نزول قرآن مجید کے بعد کے واقعات یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے غیر مسلم کو بھی اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے اور غیر مسلم کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کتاب کوئی عام کتابوں کی طرح نہیں ہے یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے دنیا کو ایک نئے انقلاب نئے تمدن نئی تہذیب نئے قانون نئے عقیدے نئی ثقافت اور پوری انسانی زندگی کے ایک نئی چلن اور ایک نئی روش سے متعارف کرایا ہے اگر اس روش اور اس چلن کو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو پھر انہیں قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے مسلمان کو مطالعہ کیوں کرنا چاہیے مسلمان کو مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ قرآن مجید ہی مسلمانوں کی زندگی کی بنیادی اساس امت مسلمہ جس کو ہم کہتے ہیں ملت اسلامیہ جس کے لیے کبھی کبھی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے اس کی اساس صرف قرآن مجید قرآن مجید کے علاوہ اور کوئی اساس ملت مسلمہ کی نہیں قرآن مجید ہمارے پاس دو شکلوں میں آیا ہے قرآن ناطق اور قرآن سامد قرآن سامد تو یہ کتاب ہے جو خود نہیں بولتے لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے قرآن ناطق وہ ذات گرامی جس نے اس قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا اور اس کے بارے میں سعید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اور کردار اور اخلاق گرامی قرآن مجید تھا کسی نے ان سے پوچھا کہ اماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ جان فرمائیں تو آپ نے فرمایا تم قرآن نہیں پڑھتے اس نے جی پڑھتا ہوں تو آپ نے فرمایا سمایا قرآن قرآن آپ کا اخلاق اور کردار وہی تھا جو قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے قرآن مجید قرآن سامت ہے اور آپ قرآن ناطق تھے لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی تاریخ میں ایسے دور آئے ہیں جو اس اعتبار سے بڑے دردناک اور افسوسناک تھے کہ قرآن مجید سے مسلمانوں کا وہ تعلق قائم نہ رہا جو ہونا چاہیے اس کی پیشن گوئی بھی قرآن مجید میں موجود ہے وقال رسول یارب بھی نقوب تخذو حاضر قرآن محجورا یاد کرو اس وقت کو جب رسول علیہ صلاح وسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ اے پروردگار میری اس قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں یہ سمجھنا کہ قرآن مجید کو چھوڑنے کا کوئی خاص پیمانہ یا معیار ہوتا ہے اور وہ ابھی سامنے نہیں آیا یہ شاید درست نہیں ہوگا قرآن مجید کے الفاظ سے تعلق ختم ہو جائے قرآن مجید کے متن کو لوگ یاد کرنا چھوڑ دیں قرآن مجید کی تفسیر کو سمجھنا چھوڑ دیں قرآن مجید پر عمل درآمد کرنا چھوڑ دیں قرآن مجید کو نظام کی بنیاد کے طور پر تسلیم کرنا چھوڑ دیں قرآن مجید کو قانون اور پالیسی کا اولین اور برترین ماخذ تسلیم کرنے سے انکار کر دیں یہ ساری چیزیں قرآن مجید کو چھوڑنے کی مختلف شکلیں ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید زمین کے کونے کونے میں پھیلا دیا اس پر کل یا پرسوں کی گفتگو انشاءاللہ ہوگی جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید کو صحابہ کرام نے کس طرح محفوظ رکھا اور کس طرح عام کیا لیکن صحابہ کرام نے جو نسل تیار کی کی اور پھر تابعین نے جو نسل تبا تابعین کی تیار کی انہوں نے مسلمانوں کے مزاج مسلمانوں کے رگ و پے مسلم معاشرے کی بنیادوں میں قرآن مجید کو اس طرح رچا بسا دیا کہ پورا معاشرہ جو شخص میں داخل ہوتا گیا وہ قرآن مجید کے رنگ میں رنگتا چلا گیا نہ صرف قرآن مجید کے رنگ میں رنگتا چلا گیا بلکہ ایک پوری نسل چین سے لے کر مراکش تک اور سائبیریا کی حدود سے لے کر سوڈان کے جنوب تک ایسی پیدا ہو گئی جس کے سوچنے سمجھنے کا انداز قرآن مجید کے مطابق جس کی فکر اور عقیدہ قرآن کے مطابق جس کا طرز عمل اور رویہ قرآن کے مطابق اور جس کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر پہلو قرآن مجید سے تھا وہاں ہر گھر قرآن کی تھا وہاں ہر مسجد قرآن مجید کی یونیورسٹی تھی وہاں ہر جگہ قرآن مجید کے بارے میں تفصیلات کتب تفصیل اور بقیہ تحریریں موجود تھیں اگر اس اعتبار سے مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیا جائے کہ قرآن مجید کو بنیاد بنا کر انہوں نے علوم و فنون کو کس قدر عام کیا تو عجیب و غریب نمونے سامنے آتے جب ابن بطوطہ نے دنیا کا دورہ کیا اور وہ دورہ کرتے ہوئے دہلی پہنچا تو دہلی شہر میں اس وقت اس نے دیکھا کہ ایک ہزار مدرسے تھے جہاں قرآن مجید اور دینیات کی تعلیم دی جاتی تھی یہ تو ابن بطوطہ کے زمانے کی بات ہے جو آج سے کہوں بیس آٹھ سو نو سو سال پہلے تھا آج سے تقریباً ڈیڑھ سو پونے دو سو سال پہلے جب انگریز شروع شروع میں اس علاقے میں آئے تو ٹھٹا جیسے شہر میں جو مرکز حکومت سے دور ثقافت کے مراکز سے بعید اور معاشی اعتبار سے نسبتاً ایک پسماندہ علاقہ تھا وہاں خود انگریز سیاحوں نے بیان کیا کہ تین سو مدرسے ٹھٹا میں موجود تھے یہ اٹھارہویں صدی کے واقع اور انیسویں صدی کے اوائل کی بات اس لیے قرآن مجید مسلمانوں کے اس طرح رچ بس گیا تھا کہ ان کی پوری زندگی قرآن مجید کے معیار سے عبارت لیکن پھر ایک زمانہ آیا کہ مسلمانوں کے ادارے ایک ایک کر کے کمزور پڑے مسلمانوں کا تمدن کمزور ہوا مسلمانوں کے تعلق کا تعلق قرآن مجید سے کمزور پڑا اور ایک نسل ایسی سامنے آ گئی جو قرآن مجید سے اسی طرح نامانوس اور ناواقف تھی جیسے کوئی غیر مسلم ناواقف ہوتا ہے آپ نے غالباً انیسویں صدی صدی کے کے اواخر اور بیسویں اوائل میں کہیں دور نہیں دہلی جو مسلم حکومت کا ایک ہزار سال مرکز رہا اس کے قریب کے علاقوں میں کے بارے میں یہ سنا ہوگا کہ وہاں ایک پوری نسل ایسی بستی تھی جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ رکھتی تھی کہ وہ مسلمان ہیں لیکن صرف مسلمانوں کا دعویٰ ہونے کے علاوہ ان میں کوئی چیز اسلام سے متعلق نہیں کہ بزرگ کو زمانے میں جانے کا اتفاق ہوا تو اس نے پوچھا کہ بھائی تم مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو جی مسلمان ہے نماز پڑھتے ہو کہ نماز تو کبھی نہیں پڑھی تمہارا نام کیا ہے نام میں ایک لفظ عربی اور ایک لفظ ہندوانہ جیسے مثلا محمد سنگھ یا اس طرح کا لفظ تو اس نے پوچھا کہ کبھی قرآن پاک پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا تو نہیں لیکن ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلا آ رہا ہے انہوں نے کہا لا کے دکھاؤ تو قرآن مجید کا نسخہ لا کے جب پیش کیا تو گوبر میں لپٹا ہوا ہندو گوبر کو مقدس مانتے ہیں گائے کے فضلے کو تقدس کا مرکز سمجھتے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھا کہ قرآن کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو اس مقدس فضلے سے آلودہ کر دیا جائے یہ کیفیت تھی کہ مسلمانوں کا قرآن مجید سے تعلق اس درجے پہنچ گیا لیکن اس سے پہلے جب یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے کمزور پڑتا جا رہا ہے تو اس زمانے کے اہل علم نے الناس کو قرآن مجید سے مانوس اور متعارف کرانے کے لیے اس طرح کے عوامی درسوں کا انتظام کیا جس طرح کے عوامی درس دینے کا شرف آپ میں سے اکثر کو حاصل ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا بر صغیر کی تاریخ میں پہلا عوامی درس حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا جو تقریباً پچاس سال دہلی میں درس قرآن دیتے رہے ان کی تفسیر تفسیر عزیزی شاید آپ نے دیکھی ہو نامکمل تفسیر ہے شروع میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے تقریباً آدھے تک ہے والدین یقین تک پہنچتی ہے سورہ سورہ بقرہ میں اور پھر انتیس اور تیسویں پارے کی تفسیر ہے یہ ملتی ہے باقی ملتی نہیں انہوں نے سب سے پہلے بر صغیر میں درس قرآن شروع کیا لیکن شاہ عبد العزیز کے بعد فوراً اٹھارہ سو ستاون کا ہنگامہ شروع ہو گیا انگریز مکمل طور پر قابض ہو گئے مسلمانوں کہ سارے ادارے ایک ایک کر کے ختم ہو گئے اور یہ درس جو شاہ الرویز صاحب نے اپنی نوعیت کے منفرد انداز میں شروع کیا تھا بر صغیر میں جاری نہیں رہ سکا اس کے بعد کم و بیش پچاس سال یا ساٹھ سال کا عرصہ گزرا کہ قرآن سے تعلق کی وہ کیفیت پھر ختم ہو گئی بر صغیر میں پھر ہمارے موجودہ پاکستان میں بیسویں صدی کے اوائل میں بعض بزرگوں نے اس کو شروع کیا جن میں بڑا نمایاں نام مولانا اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور ان کے شاگرد مولانا احمد علی لاہوری آپ نے نام سنا ہوگا مولانا احمد علی لاہوری نے لاہور میں سب سے پہلے انیس سو بیس پچیس کے لگ بھگ یہ شروع کیا اور تقریباً پینسٹھ سال ستر سال وہ لاہور میں یہ کام کرتے رہے اس کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کے چپے چپے میں درس قرآن کی محفلیں جاری ہیں اور مختلف سطحوں اور مختلف انداز سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کو بالخصوص قرآن مجید کے پلیٹ فارم پہ جمع کیا جائے آپ نے سنا ہوگا میں نے بھی سنا ہے دیکھا ہوگا میں نے بھی دیکھا ہے کہ ہمارے بعض روایتی علماء کرام کو اس در سے قرآن کے بارے میں کچھ تحفظات وہ وقتاً فوقتاً تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں بعض اوقات ان تحفظات کے اظہار میں انداز بیان سخت بھی ہوتا ہے لیکن آپ اس سے متاثر نہ ہوں اپنا کام جاری رکھیں انشاءاللہ جو تحفظات کسی کو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گے درخت اپنے سمر سے پہچانا جاتا ہے اپنے نام سے اور شکل سے نہیں پہچانا جاتا جب آپ کی اس مبارک کاوش کے بابرکت سمراط لوگوں کے سامنے آئیں گے تو وہ تحفظات ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے جب ہم درس قرآن کے اسلوب اور منہاج کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں رہنی چاہیے سب سے پہلے یہ کہ قرآن مجید کے درس کے مقاصد کیا ہے یعنی آپ اگر قرآن پاک کا درس دیں تو کیوں دیں پھر ایک مرتبہ مقصد تعین ہو جائے تو پھر یہ بھی طے کرنا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے مخاطبین کون مخاطب کا تعین یہ بڑی بنیادی اور اہم بات جب تک آپ کی کسی تحریر یا تقریر کا مخاطب متعین نہ ہو اس وقت تک آپ کے لیے کوئی معیار مقرر کرنا اور اس معیار کو برقرار رکھنا بڑا دشوار ہوگا ناممکن ہوگا جتنا اونچا معیار مخاطب کا ہوگا اتنا اونچا معیار آپ کی علمی کارش کا ہوگا قرآن مجید کا مخاطب کون ہے مخاطب ولی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ارشاد فرمایا حضور نے سماعت فرمایا پہلے مخاطب اعلی قلبی کا نزل به الروح الامین اعلی قلب کا لتکون من المنذرین کہ آپ کے قلب مبارک پر جبرائیل امین لے کے نازل ہوئے تو قرآن مجید کے اولین مخاطب کا جو درجہ ہے جو شان اور مقام ہے وہی قرآن مجید کی شان اور مقام آپ نے شاید پڑھی ہو مسئلہ مولانا روم نہیں پڑھی ہوگی تو نام تو سنا ہوگا مسئلہ مولانا روم ایک زمانے میں دنیا اسلام کی ادبیات میں شاید سب سے مقبول کتاب تھی اگر یہ کہا جائے کہ قرآن مجید کے بعد جو چند کتابیں انتہائی مقبولیت کی معراج پر فائز ہوئیں ان میں سے ایک مسئلہ مولانا روم بھی تھی جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ حس قرآن در زبان پہلے بھی قرآن مجید کے مضامین کو پہلے بھی یعنی فارسی زبان میں اس نے بیان کیا ہے مورنا روم جب مورنا لکھ رہے تھے تو ان کے مخاطبین ان کے دو عظیم الشان شاگرد اور دوست تھے ایک حسام الدین چلپی اور ایک ضیاء الدین ضیاء الدین اور حسام الدین چلپی سے خطاب کر کے انہوں نے پوری مسلوی لکھی اور پھر پوری مسلوی میں وہ معیار برقرار رہا جو ان کے ان دو مخاطبین کا رہا اس لیے درس قرآن کے اسلوب اور منہاج پر بات کرتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اس درس کے مخاطبین کون ہیں اور ان سب کے تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں بعض اوقات درس قرآن کا مخاطب ایک عام تعلیم یافتہ شہری ایک عام شہری جو عام تعلیم رکھتا ہے وہ درس قرآن کا مخاطب ہے اس کے تقاضے اور اگر درس قرآن کا شہری اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے تو اس کے تقاضے اور ہیں اس کا معیار بھی اور ہوگا اگر اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں جو کوئی فنی تعلیم رکھتے ہیں متخصص ہیں کسی فن کے ایک قانون کا متخصص ہے فلسفے کا متخصص ہے اس کے تقاضے اور ہوں گے اگر کوئی قرآن مجید کے متخصصین درس نظامی کے طلبا مثلا یا علماء کرام اگر درس قرآن کے مخاطب ہیں تو اس کے تقاضے اور ہوں گے اس لیے یہ پہلے تعین کر لینا چاہیے کہ جب ہم درس قرآن کی بات کریں اور اس کے بارے میں کسی منہاس کا تعین کریں تو ہمارے مخاطبین کون لوگ ہوں گے اگر وہ عام تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو اس کا کا پیمانہ معیار اور ہوگا اگر وہ اچھے تعلیم یافتہ اونچے تعلیم یافتہ لوگ ہیں تو اس کا پیمانہ اور ہوگا متخصصین کے لیے اور ہوگا اسلامی علوم کے طلبہ کے لیے اور ہوگا اور اسلامی علوم کے متخصصین کے لیے اور ہوگا پھر جس طرح کا پیمانہ ہوگا اسی طرح سے اس کے لیے تیاری بھی کرنی پڑے گی یہ سمجھنا کہ قرآن مجید ایک مرتبہ اگر پڑھ لیا جائے ایک تفسیر ایک مرتبہ پڑھ لی جائے یا سن لی جائے کسی کورس میں ایک مرتبہ ہمیں شرکت کا موقع مل جائے تو اب یہ جو علم کا کوانٹم ہے جو رسید علمی ہے یہ مکمل طور پر حاصل ہو گئی اب اس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں تو یہ فہم کی کمزوری رسول اللہ علیہ وسلم سے پڑھ کر قرآن کا عالم کوئی نہیں سکتا ممکن ہی نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور صلاحت السلام کو دعا سکھائی وقل رب زدنی علما میرے علم میں مسلسل اضافہ فرما علم میں زیادتی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمائی گویا ہمیں اس بات کی تعلیم دینے کے لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت قرآن مجید کے علم کی اس سطح تک نہیں پہنچ سکتا کہ اس کو پھر مزید علم کے حصول کی ضرورت نہ رہے قرآن مجید کی حکمت قرآن مجید کہ عجائب و غرائب جیسے ہم کل دیکھیں گے بھی لامتناہی ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے یہ سلسلہ تا قیام قیامت جاری رہے گا سنوری حمایت ناف الفاق وفی الفس قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کی نشانیاں پوری کائنات میں آفاق میں وفی انفسہم اور انسانوں کے اپنے اندر اللہ تعالیٰ دکھاتا چلا جائے گا لہو یہاں تک کہ لوگوں کے لیے بات واضح ہو جائے گی ادن الحق کہ یہی کتاب کتاب حق اب یہ جو نئی نئی نشانیاں اور نئے نئے رموز اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے جائے گا ان سے واقفیت اور ان کا مطالعہ ناگزیر اس لیے کہ ہر آنے والا دن نئے سوالات لے کے آتا ہے آپ کا ہر آنے والا شاگرد نئی الجھنے اور اعتراضات لے کے آئے گا ہر آنے والے ماحول میں قرآن پاک کے بارے میں نئے شبہات لوگ پیدا کریں گے اور اس سے انسانوں کے ذہن متاثر گے ان سب کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے ان سب کا جواب اللہ کے رسول نے دے دیا لیکن جب تک اس مسئلے کو اس رہنمائی کو جو قرآن مجید میں موجود ہے اس سوال سے ریلیٹ نہیں کیا جائے گا اس سوال سے اس کو وابستہ نہیں کیا جائے گا اس وقت تک وہ جواب ہمارے سامنے اس طرح منقع اور متشکل نہیں ہوگا کہ وہ ہم دوسروں تک پہنچا سکیں اور دوسروں کو اس کی تعلیم دے سکیں قرآن مجید کا یہ کام کہ بقول اقبال کے کہ تش آسان بمیری یہ قرآن مجید کو درجے سے کم کرنے کے مترادف یقیناً انسان اگر دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو حدیث کی تعلیم یہ ہے کہ اس یاسین کی تلاوت کی جائے لیکن قرآن مجید کا صرف یہ مقصد ہو کہ بایات قرآن بمیری کہ یاسین ہے وہ آسان بمیری یہ قرآن مجید کے مقام کے خلاف اس لیے مخاطبین کے مختلف سطحوں اور لیولز کے لحاظ سے درس قرآن کے مقاصد اور درس قرآن کا منہاج مقرر کیا جائے گا لیکن کچھ ایسے مقاصد ہیں جو عمومی انداز کے ہیں اور جو عمومی انداز کے مقاصد ہیں یہ وہ مقاصد ہیں جو خود قرآن پاک کے مقاصد ہیں اس کو ہم تین الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں یہ تین الفاظ شاہ اللہ محدود دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں جن کی ایک کتاب مشہور معروف ہے اور آپ میں سے جن بہنوں کو عربی زبان آتی ہے یہ تین الفاظ شاہ اللہ محدود علیہ کے ہیں جن کی ایک کتاب مشہور و معروف ہے اور آپ میں سے جن بہنوں کو عربی زبان آتی ہے میرا مشورہ ہوگا کہ عربی زبان میں اس کتاب کو پڑھیں نہ صرف پڑھیں بلکہ مستقل جان بنا لیں اور وقت فقتاً اس کا مطالعہ کیا الفوز الفوظ فی علم اردو ترجمہ بھی ہے جو عربی نہیں جانتی وہ اردو میں پڑھیں اس کتاب میں شاہ اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد اصلی یہ ہے نمبر ایک تہذیب النفوس البشریہ کہ انسانوں کے نفوس کی اندر سے تہذیب ہو تزکیے انسان اندر سے ایسے پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو جائے کہ وہ تمام اخلاقی اور روحانی ذمہ داریاں انجام دے سکیں جو اللہ رب العزت نے ان پر عائد کی دوسری چیز شاہ صاحب نے بیان کی ہے العقائد الباطلہ کہ وہ تمام باطل عقائد جو لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی اور غیر مسلموں کے ذہنوں میں بھی ان کی دلائل سے تردید کی جائے بعض اوقات ایک غلط خیال آپ کے مخاطب کے ذہن میں ہوتا ہے کلبلا رہا ہوتا لیکن اتنا واضح نہیں ہوتا کہ وہ اس کو سوال کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر سکے وہ پیش نہیں کرے گا آپ اس کی تردید نہیں کریں گی اور وہ سوال وہ الجھن اس کے ذہن میں رہے گی اس لیے پہلے سے اس کا احساس کے مخاطب کے ذہن میں کیا کیا شبہات پیدا ہو سکتے ہیں وہ اگر معلوم ہو دینے والے کو اور اپنے درس میں وہ اعتراض کا تذکرہ کیے بغیر یہ کہے بغیر کے لوگوں ذہن میں یہ شبہ ہے آپ از خود اس کا جواب دیں تاکہ وہ اعتراض خود بہت ختم ہو جائے تو اس لیے وہ سارے عقائد باطلہ جو لوگوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جائیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عقیدہ قرآن مجید کی غلط عقیدہ ہے ایک خیال غلط خیال ہے ایک تصور لوگوں کے ذہن میں بیٹھا ہوا غلط تصور لیکن کسی وجہ سے کوئی عصبیت پیدا ہو گئی کوئی اسرار پیدا ہو گیا کوئی اس کا پس منظر ہے کسی خاص تصور یا نظریے کا اگر آپ نام لے کے تردید کریں کہ فلاں شخص یا فلاں گروہ کے لوگوں یہ تصور غلط تو اس سے ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے ایک تعصب پیدا ہوتا ہے جو انسان کا نفس نئے نئے انداز میں اس کے سامنے لے آتا ہے اس لیے اس اعتراض کا ذکر کیے بغیر اگر آپ جواب دیں تو وہ تعصب کی دیوار سامنے نہیں آتی یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے قرآن مجید نے اکثر و بیشتر سوال کا ذکر کیے بغیر اعتراض کو دہرائے بغیر اس طرح سے جواب دے دیا ہے کہ پڑھنے والے کے ذہن میں خود بخود اس کا جواب آ جاتا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے آگے چل کر لیکن مثال کے طور پر کرتا ہوں قرآن مجید میں ایک جگہ آیا ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا ولم یا اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کر کے تھکا نہیں وبا تھکن تاری نہیں اب یہ یہودیوں کے غلط عقیدے کی تردید یہودی یہ سمجھتے تھے ناوز باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن فلاں فلاں فلاں چیز بنائی بنائی بنائی بائبل کے شروع میں لکھی ہوئی تفصیل اور ساتویں دن وہ ناوز باللہ تھک کے لیٹ گیا اور اس نے آرام کیا پورے دن اور وہ ساتواں دن سبق کا دن تھا جس میں یہودی چھٹی مناتے ہیں جب عیسائیوں کا وقت آیا انہوں نے کہا اچھا یہ سبق کرتے ہیں تو ہم اسے اگلے دن کر لیا کریں وہ اسے اگلے دن چھٹی کرنے لگے اور عیسائیوں کے اولاد آج تک سب اتوار کو چھٹی کرتی ہے لیکن قرآن مجید نے اس عقیدے کا کچھ ذکر نہیں کیا کہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے ہیں بس ایک جواب ایسا دے دیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے انداز کو اس طرح بیان کیا کہ یہ سوال قرآن مجید کے طالب کے ذہن میں پیدا ہی نہیں ہو سکتا یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے جو ہمارا اسلوب بھی ہونا چاہیے اور تیسرا مقصد شاہ صاحب کی زبان میں ہے نفی العمان کہ جو اعمال فاصدہ انسانوں میں رائج ہیں چاہے ان کی بنیاد کسی غلط عقیدے پر ہو یا نہ ہو ان اعمال کو غلط ثابت کیا جائے اور ان کو مٹانے کی کوشش کی جائے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غلط رواج انسانوں میں مروج ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ قرآن پاک کا علم رکھنے کے باوجود یہ محسوس نہیں کرتے کہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے یا تعلیم کے خلاف ہے خیال ہی نہیں ہوتا اب اگر آپ نے بطور مدرس قرآن کے پہلے یہ لش جیسے کہتے ہیں لٹمار کے انداز میں کہا کہ یہ تم بدت کا ارتکاب کر رہے ہو شرک کا ارتکاب کر رہے ہو تم یہ ہو تم وہ ہو اس سے ایک رد عمل پیدا ہو کہ اچھا مجھے بدتی ہی کہہ دیا مجھے مشرق کہہ دیا اور پھر وہ تعصب کی دیوار حائل ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ پہلے قرآن مجید کی تعلیم بیان کریں گے قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے اس تعلیم میں یہ حکمت ہے اس تعلیم کا تقاضا یہ ہے کہ فلاں فلاں قسم کے کام نہ کیے جائیں تو اگر فوری طور پر نہیں تو بہت جلد انسان آپ کا مخاطب اس دلیل کو قبول کر لیتا ہے اور قرآن مجید کے مطابق اس کے اعمال آہستہ آہستہ بدل کے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ تین تو وہ مقاصد ہیں جو قرآن پاک کے مقاصد ہیں اور اس کے نتیجے میں ہر درس قرآن چاہے اس کی سزا کوئی بھی ہو چاہے وہ امام راضی اور امام غزالی کی سزا کا درس قرآن ہو یہ تین مقاصد لازمن ہوں گے انسانوں کے نفس کی تہذیب کی ہر ایک کو ضرورت ہے اس لیے کوئی انتہا نہیں اس کا بھی تہذیب ہوتی چلی جائے گی نفس کی جتنا بھی تذکیہ ہوتا چلا جائے گا اس سے اونچا ایک معیار موجود رہے گا اسی طرح سے عقائد جب تک انسان دنیا میں ہے عقائد پیدا ہوتے رہیں گے شبہات نئے نئے آتے رہیں گے انسانوں کا دماغ اور شیطان نئے نئے اعتراضات سلجھاتا رہے گا اس لیے اس کے دم کی اس کے کچلنے کی ضرورت بھی ہوگی اور امان فاسدہ روز پیدا ہوں گے ہم دیکھتے ہیں روز ہمارے بچپن میں بہت سے امان نہیں تھے آج پیدا ہو گئے ابھی چند سال پہلے کچھ چیزیں نہیں تھیں پیدا ہو گئی اس لیے جو اعمال فاسدہ ہیں ان کی تبدیل بھی لازمن ناگزیر ہوگی ان تینوں چیزوں کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے سامنے تین چیزیں پیش نظر ہوں تو خود بخود درس قرآن میں معنویت اور متعین سطح پیدا ہوتی چلی جائے گی مخاطب کی سطح جو ہوگی اس کے حساب سے خود بخود آپ کا طرز خطاب آپ کا اسلوب خطاب بلند ہوتا چلا جائے گا سب سے پہلے تو خود پیغام الہی کی تبلیغ کہ ہمیں اللہ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے دوسروں تک اللہ کا پیغام جیسا کہ اس کے اپنے الفاظ میں اس کی اپنی زبان میں بیان ہوا ہے یہ جو پیغام الہی کی تبلیغ ہے یہ مخاطب کی سطح کے لحاظ سے ہوگی آپ کو خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے ایک دیہات میں ایسے لوگوں سے جنہوں نے کبھی پڑھا لکھا نہیں ان کے لیے آپ کا اسلوب اور ہوگا لیکن اگر آپ کو کسی اعلیٰ یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی کے کے کے کسی اعلیٰ ایم اے کی کلاس میں یا پی ایچ ڈی لیول طلباء کو خطاب کرنے کا موقع ملے گا تو آپ کا لیول اور ہوگا یہ بات تو بالکل ظاہر اور بدی ہے جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں لیکن پیغام الہی کا ایسان اور ابلاغ ان دونوں جگہ ایک مشترک مقصد کے طور پر ہمارے سامنے رہے گا پھر جیسے جیسے قرآن پاک کی تدریس کا کام بڑھتا چلا جائے گا ہمارے مخاطب کی اور مخاطب کے ساتھ ساتھ ہماری اس لیے کہ درس قرآن کے مخاطب صرف سامعین نہیں ہے بلکہ مدرس بھی اس کا مخاطب ہے اگر میں درس قرآن دے رہا ہوں تو سب سے پہلے اپنے درس کا میں مخاطب ہوں اور آپ دے رہی ہیں تو پہلے آپ اس کی مخاطب ہیں مخاطب اور مخاطب دونوں کی ذہنی تشکیل دونوں کے دینی مزاج کی تیاری اور دونوں کی اس انداز سے تربیت کے غیر اسلامی اثرات اور غیر اسلامی قوتیں ان پر اثر انداز نہ ہو سکیں گویا قرآن مجید ایک ایک ایسا ایسا قلعہ قلعہ قلعہ ہے ہے جس کے اندر مسلمان بند ہو جاتا پھر باہر کی جو قوت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی اور جب ایک مرتبہ دینی ذہن اور اسلامی مزاج کی تشکیل ہو جائے تو پھر تعلق معلوم کی وہ کیفیت بھی حاصل ہو جاتی ہے جو ہر مسلمان کا مقصود اور منظور نظر ہے اس تک تو عام تعلیم یافتہ لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ سب میں قدر مستر ہیں یہ مقاصد تو سب کے لیے لیکن جب آپ کو کسی اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے سے خطاب کا موقع ملے اور اکثر ملے گا انشاءاللہ شاء ملتا ہوگا تو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو خاص طور پہ ہمارے ملک میں اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے کے حوالے سے ناگزیر سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پر مغربی افکار اور ثقافت اور تمدن کا اتنا گہرا حملہ ہے اور اتنی گہری چھاپ مسلمانوں کے خیالات اور تمدن اور طرز معاشرت پر آ گئی ہے کہ درس قرآن میں اس کا نوٹس نہ لینا یہ حقیقت کے انکار کے نظر ہے مغربی افکار کی چھاپ اتنی گہری ہے کہ وہ چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے بدی ہی ہونی چاہیے تھی وہ آج کے عام مغربی تعلیم یافتہ آدمی کے لیے بدی ہی نہیں رہی بلکہ نظری سے بھی بڑھ کر ایک مشکوک چیز بن گئی ہے اس لیے جب ایک دینی ذہن کی تشکیل کا سوال پیدا ہوتا ہے ایک مغربی تعلیم یافتہ انسان کے لیے اور مغرب سے متاثر انسان کے لیے تو اس میں مغربی افکار کی تاثیر کو دھونا مغربی افکار کے دھبوں کو مٹا کر صاف کرنا اور وہ منقع قلب و بصیرت سامنے لانا جو قرآن مجید کا مقصود ہے یہ ایک بہت بڑے چیلنج کے طور پہ سامنے آتا ہے پھر اس وقت ہم مسلم معاشرے میں نہیں رہے ہمارا معاشرہ کئی اعتبار سے مسلم معاشرے نہیں رہا بعض اعتبار سے ہے لیکن کئی اعتبار سے اس میں خامیاں پیدا ہو اور غیر اسلامی قوتوں نے اس میں اس طرح سے انفیوژن کر لیا ہے مداخلت کر دی ہے کہ جگہ جگہ خلا پیدا ہو اس خلا کو پر کرنا اور ایک مکمل متکامل اور متناسب اسلامی نقطۂ نظر کی تشکیل کرنا یہ ہم سب کے لیے ناگزیر ہے مکمل متکامل اور متناسب اسلامی نقطۂ نظر کی تشکیل تاکہ مغربی افکار اور نظریات کا جو منفی حملہ ہے اس کا سدباب کیا جا سکے اور اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی جا سکے یہ اس درس قرآن کا ایک لازمی عنصر ہونا چاہیے جس کے مخاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ پھر انسان کی جو فکری سطح ہوتی ہے اسی حساب سے اس کی فکری الجھن بھی ہوتی ہے اس فکری الجھن کا حل قرآن پاک میں موجود ہے کوئی فکر کی الجھن ایسی نہیں ہے انسان کی جس کا حل قرآن پاک میں موجود نہ ہو لیکن جیسے ریڈیو ہوتا ہے اور ریڈیو اسٹیشن ہوتا ہے وہی رشتہ ہے آپ کے مخاطب میں اور آپ کے پرانے علم میں آپ کے پاس قرآن مجید کا علم موجود ہے اس کو آپ ریڈیو اسٹیشن سمجھ لیں آپ کا مخاطب جو ہے وہ ریڈیو سیٹ ہے جب تک دونوں ایک فریکوینسی پہ نہیں ہوں گے جب تک دونوں کی ویو لینتھ ایک نہیں ہوگی اس وقت تک وہ اس رہنمائی سے استفادہ نہیں کر سکتا اس لیے ایک ویو لینتھ دونوں کی ضروری ہے دونوں ایک زبان اور ایک اسلوب میں بات کر رہے ہیں وبار صلی اللہ رسول اللہ بلسان قومی اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو بھیجا اس علاقے کی اس قوم کی زبان میں بھیجا لسان میں زبان بھی شامل ہے اور ثقافت اور محاورہ بھی شامل ہے اسلوب بھی شامل ہے دلائل اور استدلال کا انداز بھی شامل ہے یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں ہم دیکھیں گے قرآن پاک کے اسلوب اور نظم کے عنوان سے کہ قرآن پاک نے کیسے اپنے مخاطبین کے اسلوب کو اختیار کیا پھر جب ہم درس قرآن کا عمل شروع کرتے ہیں وہ عام انسان کے لیے ہو اعلیٰ تعلیم یافتہ کے لیے ہو یا خود اپنی ذات کے لیے اس میں ایک بڑی بنیادی شرط ہے جو ہر اس کاوش کے لیے ناگزیر ہے جس کا مقصد پرانے پاک کی ہے یہ وہ فرق ہے جو قرآن مجید کے فہم و تفہیم کو ہر قسم کی علمی کاوش سے ممتاز نیت کرتا ہے آپ فلسفے کی طالب علم ہیں آپ اکنامکس کی طالب علم ہیں سائنس کی ہیں ٹیکنالوجی کی ہیں ان میں سے ہر چیز کا ہر انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کا ایک خالص علمی یا مقصد ہو سکتا ہے یعنی intellectual activity in self something which is needed بعض اوقات علمی سرگرمی فی نفسی مطلوب ہوتی ہے قرآن پاک اس طرح کی علمی سرگرمی نہیں ہے یہ کوئی علمی چارٹ یا کوئی علمی چٹنی نہیں ہے کہ آدمی مزے کے لیے کبھی کبھی جیسے آدمی ادب پڑھتا ہے دیوان غالب پڑھتا ہے یا جس کا جو ذوق ہوتا ہے وہ کتابیں پڑھتا ہے یہ ناؤز اس طرح کی کتاب نہیں اس کے فہم کے تقاضے کچھ اور یقیناً اس میں فکر بھی ضروری ہے یقیناً اس میں عقل بھی درکار ہے یقیناً اس میں غور و فکر بھی درکار ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور بھی درکار ہے اگر یہ محض عقلی سرگرمی ہوتی اگر یہ محض اس طرح کی سرگرمی ہوتی جیسا کہ سرگرمی اور علمی اداروں میں ہوتی ہے تو پھر قرآن مجید یہ نہ کہتا کہ یادی بھی بھی بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات اسی قرآن کے ذریعے لوگوں کو گمراہی کے راستے میں ڈال دیتا ہے گمراہی کے راستے پہ وہ پڑھتے ہیں جو اس سے قصب فیض کرنے کے لیے نہیں بلکہ کسی علمی دلچسپی کے لیے پڑھتے ہیں جن کی نظر میں قرآن مجید و دیوان غالب نوز اللہ برابر ہے کبھی آدمی وید اٹھا کے پڑھتا ہے کبھی بھگوت گیتا اٹھا کے پڑھتا ہے دلچسپی بات کہ دیکھیں کیا ہے تو اگر قرآن مجید کو اسی طرح پڑھا گیا ہے تو وہ گمراہی کا راستہ کھلے گا ہدایت کا راستہ کھلنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قلبی اور اور گہرا روحانی تعلق قرآن مجید سے قائم کرے یعنی جب تک گہرا قلبی اور روحانی رجوع قرآن مجید کی طرف نہیں ہوگا پورے یعنی عزم اور ارادے کی گہرائی کے ساتھ کہ مجھے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے اس وقت تک قرآن مجید اپنے دروازے والی نہیں کرتا غالباً یہی وہ چیز ہے جس کی طرح اللہ اقبال نے اشارہ کیا ابھی جو شعر آپ نے سنا کہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب گرہ خوشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف اس کا قصہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک بڑے بزرگ تھے صوفی مزاج رکھتے تھے تو علامہ اقبال نے ان کے بارے میں لکھا کہ میں ایک مرتبہ نوجوانی میں تلاوت کر رہا تھا روزانہ فجر کے بعد تلاوت کیا کرتے تھے تو وہ نماز پڑھ کے آیا کرتے تھے دیر سے تو کمرے سے گزرتے پوچھتے تھے اقبال سے کہ کیا کر رہے ہیں یہ قرآن شریف پھر اگلے دن پوچھتے تھے کیا کر رہے بہت دن کئی مہینے پوچھتے رہے تو ایک مرتبہ اقبال نے ان سے کہا کہ جی آپ مجھے روز دیکھتے ہیں تلاوت کرتے تو روزانہ پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو تو میں تو قرآن پڑھتا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب تم قرآن پاک پڑھا کرو تو یہ سمجھ کے پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم ہم کلام ہے اور مجھ سے مخاطب ہے جب تم یہ سمجھ کے پڑھو گے تو اس کا جو اثر اور گہرائی ہوگی وہ عام مطالعے سے نہیں ہو سکتی یہی فرق ہے قرآن پاک کے مطالعے میں اور عام کتاب کے مطالعے میں کوئی عام کتاب جو اعلیٰ سے اعلیٰ ادبی انداز کی ہو فکری سطح کی ہو اس میں اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا قرآن مجید جب پڑھیں اور یہ سمجھ کے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہو رہا ہے اور یہ میرے لیے اترا ہے مجھے اس کا مخاطب بنایا گیا ہے تو پھر خود بخود اس کا گہرا اثر اندر ہوتا چلا جائے یہ چیز اس وقت ہو سکتی ہے جب قرآن کے کتاب الہی ہونے پر کامل ایمان بلکہ یہ چیز ایمان کامل بھی پیدا کرتی ہے جتنا روحانی انوائرمنٹ کا احساس ہوگا جتنی قلبی گہرائی کے ساتھ پڑھنے والا قرآن مجید کو پڑھے گا اتنا ہی اس کے ایمان کے کمال میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اور جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی گہری قلبی وابستگی بڑھتی چلی جائے گی اور روحانی طور پر وہ قرآن مجید سے اتنا ہی ہم آنگ ہوتا چلا جائے گا دوسری شرط جو لازمی ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا احساس ہو قرآن مجید کی عظمت کے احساس کے لیے وہ آیات کافی ہیں جو بھی ہماری بہن نے تلاوت کی کہ اگر اس کتاب کو زمینوں پر اور پہاڑوں پر اتارا جاتا اور آسمانوں پر اتارا جاتا من خشیت اللہ تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت اور خوف سے یہ سب چیزیں ریزہ ریزہ ہو جاتی چورا چورا ہو جاتی اس کا مطلب کیا ہے اس پر کل یا پرسوں بات کریں گے لیکن اس سے قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ کتنی عظیم شان کتاب ہے تیسری شرط یہ ہے کہ کوشش اور اندر سے پختہ ارادہ جسے عظیمت کہتے ہیں پختہ ارادے کے ساتھ کتاب الہی سے رجوع کیا جائے تو پھر کتاب الہی کے دروازے اور کھڑکیاں ایک ایک کر کے کھلنے شروع ہو جائے اور آخری چیز یہ کہ جتنے وسائل دستیاب ہیں وہ تمام وسائل قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کا فہم عمیق کرنے کے لیے استعمال کیے جائے یہ جو وسائل ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے دو وسائل تو اللہ نے ہمارے اندر رکھ دیے ہیں ایک تو یہ ہے نگاہ خدشہ ہے زبان دی ہے کان دی ہے یہ چیزیں قرآن پاک کو سمجھنے میں کام آتی ہیں یہ بات یاد رکھیے گا کہ انسان کی جو آڈیٹری میموری ہے یہ سب سے طاقتور ہوتی ہے سن کے جو چیز یاد کرتا ہے انسان وہ زیادہ دیر پا ہوتی ہے پڑھ کے یاد کرے اس لیے قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے میں اس آڈیٹری میموری سے کام لینا چاہیے اور آج کل تو یہ بڑا ریکارڈنگ کا ذریعہ آسان بن گیا ہے ایک چیز کو آپ پانچ مرتبہ سن لیں تو وہ آپ کو پچہتر فیصد یاد ہو جائے گی کم از کم اس کے مندرجات کنٹینٹس یاد ہو جائیں گے اور دس مرتبہ پڑھیں گے تو اتنے یاد نہیں ہوں گے جتنے پانچ مرتبہ سن کے یاد ہو جائے گا اس لیے یہ وسائل اللہ نے دیے ہیں آواز ہم سو پھر پانچ ہوا سے نہیں دیے ہیں انسان کی یادداشت ہے انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے انسان کا وجدان ہے یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس سے انسان کام لے کے جو ہوا سے کمسا سے حاصل ہوا ہے ظاہری وہ ریٹیل کیا جا سکتا ہے محفوظ کیا جا سکتا ہے ان باطنی حواس کی وجہ سے جو ہر انسان کو یہ چیزیں جو ہر انسان کے پاس تیسری قسم وسائل کی ہے باتویں وسائل یعنی مٹیریل فیسلٹیز جو بقدر ضرورت ہر انسان کو ملتی ہے اور کسی کے پاس کم ہے کسی کے پاس زیادہ ہے لیکن جو وسائل جس کے پاس موجود ہیں ان وسائل کو استعمال کرنے کا وہ ہے درس قرآن میں بھی اور تدریس قرآن میں بھی مطالعہ قرآن میں بھی اور تعلیم قرآن میں بھی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ایک جب تک ذوق طلب پیدا نہ ہو اندر سے طلب پیدا نہ ہو آپ کے مخاطب میں اس وقت تک یہ سارے وسائل استعمال کرنے کے لیے انسان آمادہ نہیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ سننے سننے والا بیٹھا ہوا ہے ہے والی بیٹھی بظاہر اس کے کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں لیکن ذہن کہیں اور ہے اور کان کہیں اور پورا درد سننے کے بعد بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہنے والے نے کیا کہا اس لیے کہ ذوق طلب نہیں اگر ذوق طلب ہو تو سارے حوالے سے خمسہ سا ہو کر ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان ایک نشست میں بہت کچھ سیکھ لیتا ہے جو ادر وائز دس نشست میں وہ نہیں سیکھ سکتا اس کے لیے ذوق طلب کی ضرورت ہے اور ہر مسلمان کے پاس ذوق طلب ہونا چاہیے صاحب قرآن و بے ذوق طلب علامہ نے فرمایا صاحب قرآن و بے ذوق طلب العجب العجب ثم ثم العجب یہ بات کتنی عجیب ہے کہ قرآن کا طالب علم ہو اور اس میں ذوق طلب نہ ہو ذوق طلب ہر چیز میں ہونا چاہیے اس کے بعد مختصر طور پر ایک چیز جو میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں بند بند کرتا ہوں کل ملتوی کرتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کی بنیاد وحی الہی پر ہے وحی الہی کیا ہے وحی الہی سب سے قطعی سب سے مکمل سب سے سچے اور سب سے دیر علم کا ماخذ ہے ماخذ وحید ہے وہ کیا ہے اس کا اسلوب کیا ہے اس پر بہت سے لوگ آج کل شبہ کرتے ہیں اعتراض کرتے ہیں اس کو ہم کیسے سمجھیں ان اعتراضات کی فضا میں ہم کیسے اپنے ذہن کو مطمئن کریں لمبی گفتگو ہوگی اس پر کل بات کریں یہ بارہ موضوعات ہوں گے انشاءاللہ اس کی فہرست شاید آپ کو مل گئی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی اوور لیپنگ تو نہیں ہوگی لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسے آج کا ایک حصہ رہ گیا تو وہ کل مکمل ہو جائے جب اس کو کل کریں گے تو کل میں جو کچھ کہنا ذہن میں تھا وہ شاید پرسوں چلا جائے اور پھر آخری جو جو موضوع ہوگا وہ شاید سفر کرے گا اس لیے کہ اس کے لیے کچھ نہ بچے اس کا امکان موجود ہے تو اس امکان کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں پندرہ منٹ سوال جواب کے لیے ہے کل گفتگو کا آغاز وہی کی تعریف اور وہی کے مساجر اور ماخذ سے ہوگا اور کل کی گفتگو کا موضوع ہوگا قرآن مجید کا ایک عمومی تعارف کہ قرآن مجید کیا ہے یعنی عمومی تعارف کی ضرورت کیوں ہے یہ بھی کل بات کریں گے اور چونکہ وہی قرآن پاک کا ماخذ ہے اس لیے تھوڑی سی گفتگو وہیں پر بھی ضروری ہے میں میں اصل مثال دینا نہیں چاہتا تھا میری بہن الہدا سے جو وابستہ ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں میں ان کے لیے دعا ہمیشہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے قبول فرمائے میں دیکھتا رہتا ہوں شروع سے میرا تعلق انڈائریکٹلی ان کی سرگرمیوں سے ہے لیکن میں نے بعض علماء کے مضامین اور تحریریں پڑھی جو میرے لیے ادروائز احترام کا درجہ رکھتے ہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت منفی خیالات کا اظہار کیا ان میں سے بعض سے میں نے زبانی بات کی اور اس گفتگو کے نتیجے میں ان میں سے ایک نے کم از کم اپنی رائے سے رجوع کیا اس لیے میں نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو کوئی تحفظ کا اظہار کرے کوئی اس پہ تنقید کرے تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں اور نظر انداز کر کے اپنے کام میں لگے رہیں خود نیک کام کے اپنے اثرات و برکات ہوتے ہیں اور اس سے لوگوں کے اعتراضات خود لوگوں ختم ہو جاتے ہیں یہ میری مراد تھی بعض علماء کرام کو میں نے سنا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے علم کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان پورا جو دینی تعلیم کا ان کا نصاب ہے درد نظامی کہتے ہیں پہلے وہ پڑھے دس سال لگائے اس کے بعد آخر میں قرآن پاک پڑھے اور یہ جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو یا نوآمود لوگوں کو اس طرح کی انٹینسو دینی تعلیم کے بغیر قرآن کا درد دے دینا یہ اس سے وہ پختہ بنیاد نہیں ہوتی جو اس کے لیے ناگزیر ہے میں اسے اتفاق نہیں کرتا قرآن مجید بنیاد بھی فراہم کرتا ہے قرآن مجید دیواریں بھی فراہم کرتا ہے قرآن مجید تعلیم کی تکمیل بھی کر دیتا ہے قرآن مجید خود اپنی جگہ ایک مکمل کتاب ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے باقی قرآن کی محتاج ہے اس لیے مجھے اس دلیل سے لوگ آپ سے کہیں گے کہ جی آپ نے تو آپ نے تو فقہ نہیں پڑھی آپ نے تو علم کلام نہیں پڑھا آپ نے تو فرا نہیں پڑھا علم کلام ہو یا فقہ ہو میں خود فقہ کا طالب علم ہوں میں نے ساری عمر چالیس سال فقہ پڑھی اور پڑھائی ہے لکھا بھی اسی پر ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ فقہ ہو یا کلام ہو یا کوئی ہو یہ سب قرآن پاک کے محتاج ہیں قرآن پاک ان میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے اس لیے آپ کسی کی پرواہ کے بغیر اپنا کام جاری رکھیں یہ تو یعنی ہر شخص کو دیکھ کے الگ الگ اس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لاجک اور فلسفہ منطق اس کے لحاظ سے بات کرتے ہیں تو ان سے اس کے لحاظ سے بات کرنی پڑے گی کچھ لوگ ہیں جو کسی اور انداز سے ڈیل کرتے ہیں ان سے اور انداز سے ڈیل کرنا پڑے گا لیکن ایک چیز ضرور ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو عمومی عظمت ہے یا قرآن مجید کا جسے گرینجر کہتے ہیں آپ گرینجر ہے اس سے ہر شخص متاثر ہو سکتا ہے تھوڑا سا مطالعہ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم سائنس کا ہے اس کو دیں آپ اس کی مورس بکائی کی کتاب بڑی سی کتاب ہے مورس بکائی فرانس کے نو مسلم ہیں میڈیکل ڈاکٹر تھے میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور پورے فرانس کی میڈیکل ایسوسیشن کے صدر تھے ان کا ایک لمبا قصہ ہے اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن وہ شاہ فیصل کے ذاتی معارض تھے مطلب کے یہ خود انہوں نے مجھے سنایا واقعہ میں ملا ہوں بار تو ان کو ایک مرتبہ شاہ فیصل کا معائنہ کرنے کے لیے پیرس سے بلایا گیا ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور جیسے بادشاہ کے پاس تو وقت نہیں ہوتا تو کئی دن ان کو انتظار کرنا پڑا ہوٹل سے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے ہو سکتا ہے کسی وقت ان کو کال آ جائے گا چلے تو وہاں قرآن پاک کا ایک نسخہ رکھا ہوا تھا ہوٹل میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا فارغ وقت میں ان کو کوئی ارادہ اسلام قبول کرنے کا یا قرآن کا مطالعہ کرنے کا نہیں تھا کوئی دلچسپی بھی نہیں وہ تو بطور میڈیکل ایکسپرٹ بھی بلائے گئے تو تھوڑا سا پڑھا آگے چل گئے تو ان کو خیال ہوا کہ اس میں تو بڑے سائنسی نوعیت کے بیانات بھی ہیں ایسے جو سائنسی کوئی اہمیت رکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھنا شروع کیا تو ایسے بہت سے بیانات ملے تو ان کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ بیانات انہوں نے نوٹ کر لیے تو ان کو خیال ہوا کہ بائبل میں بھی اس طرح کے بیانات ہوں کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے واپس جا کے بائبل سے بھی اس طرح کے بیانات کی لسٹ بنائی اور دونوں کا تقابل کیا تو معلوم ہوا کہ قرآن پاک میں جتنے بیانات آئے ہیں وہ سب سو فیصد درست ہیں اور بائبل میں جتنے سائنسی بیانات آئے ہیں وہ سب غلط ہیں تو انہوں نے ایک کتاب لکھی جو بائبل قرآن سائنس کے نام سے آپ وہ دیں کسی کو پیسے یعنی کتاب کے طور پر جب اس کو پڑھے گا تو اس کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ اس کتاب کی بڑی غیر معمولی سگنیفیکنس کوئی لٹریچر کا ادب کا طالب علم ہے تو قرآن پاک کے ادبی محاسن پر سید قطب کی کتاب ہے مشاہد القیامت القرآن اس سے اس کی ادبی عظمت کا اعتراف ہوگا تو اس طرح سے ایک مرتبہ ایک آدمی قرآن کے قریب آ جائے اقبال نے ایک جگہ لکھا ہے علامہ اقبال نے کہ کوئی شخص قرآن مجید کی بیوٹی اس کو رسس نہیں کر سکتا تو ایک مرتبہ وہ اس بیوٹی کے انکاؤنٹر میں آ جائے قرآن کے حسن اور جو عظمت ہے اس کے رابطے میں آ جائے تو پھر اس میں مظاہرت نہیں کرتا باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہمارے آپ کے اختیار میں اگر وہ تیار ہو تو بہت اچھی بات ہے ڈائریکٹ کرے لیکن آپ اس کو جب قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کے لیے کہیں تو ترجمہ اور تفسیر اس کے معیار اور سطح کو دیکھ کے دیں اچھا ترجمے اور تفسیریں ہر طرح کی ہر انداز کی ہیں اور ہماری اردو زبان میں ایک ترجمے قرآن پاک کے موجود ہیں اس کی تعداد کئی سو میں ہے وہ موجود ہے اس میں سے اس کے لحاظ سے آپ نے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ اس نے مغربی افکار تصورات کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے ویسٹرن فلاسفی لاجک یہ چیزیں دیکھی ہوں تو آپ اسے عبد الماج دریا بادی کی کتابیں دیں ان کی تفسیر قرآن پاک ہے اردو میں ایک جد میں ہے لیکن بڑی غیر معمولی اچھی ہے اگر اس کا تعلق مثال کے طور پر کسی ایسے علمی پس منظر سے ہے کہ وہ تقابل ادیان میں دلچسپی رکھتا ہے تو ایک تفسیر حقانی ہے انیسویں صدی کے اواخر کے ایک مولانا عبداللہ حقانی ان کی تفسیر ہے تفسیر حقانی وہ آپ اس اس کو دیں اگر کا تعلق ویسٹرن سائیکالوجی ویسٹرن لٹریچر سے ہے انگریزی ادب کا علم ہے تو آپ عبداللہ اصول کا ترجمہ تفسیر دیں یعنی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پہلے اس کا ذوق اور مزاج دیکھ لیں کہ اس کا لیول کیا ہے اس کے حساب سے آپ اس کو دیں پڑھنے کے لیے اور اگر اس کے دل میں ہدایت کا جو سما موجود ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشیت ہے ہدایت ہوگی வாசகு தாவான அது